مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی چیز بس اللہ کی کتاب ہے اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے بس اسی کو حرام جانیں گے یاد رکھو بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام قرار دے دی ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے